سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے رب تو پاک ہے اور تیری تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے پھر جب یہ صورت جا نصر اللہ ولفت نازل ہوئی تو آپ یہ دعا کرتے اے ہمارے رب تو پاک ہے اور تیری تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے حدیث نمبر سولہ سو پچانوے مسند احمد